يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاقسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لمن لم يذكر اسم الله عليه صحيح الإمام الباني في صحيح الجامع معزز مکرم شام مناظرین گشتہ سے پیوستہ جمعہ میں اردو کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی آج کے اس خطب جمعہ میں اردو کی کیفیت کیا ہے مصنون طریقہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور قرآن کریم کی ساحت کریمہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وضو کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ نماز کی صحت کا دار و مدار آپ کے وضو پر ہے آپ کا اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی یہ بنیادی مسئلہ بھی ہے کیونکہ نماز ہر بندے پر اللہ رب العامی نے فرض کر دیا ہے جو بالغ ہو گیا اس پر نماز فرض ہے اور نماز کے لیے اردو شرط ہے نماز کے لیے اردو شرط ہے اردو کے بغیر نماز نہیں ہوگی دن اور رات میں پانچ مرتبہ کی جانے والی عبادت ہے اس سے زیادہ بھی انسان کر سکتا ہے اگر مصنون نمازیں پڑھتا ہے نوافل کے اہتمام کرتا ہے تحجد کے اہتمام کرتا ہے لیکن پانچ مرتبہ تو انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے فرد نماز کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑا ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے دن اور رات میں کم سے کم پانچ مرتبہ کی جانے والی عبادت ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس مسئلے کے اندر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق وضو نہیں کرتے اس لیے جاننا ضروری ہے چھوٹا مسئلہ اگر نہیں معلوم ہوگا تو بڑا مسئلہ بھی نہیں معلوم ہوگا پہلے چھوٹے مسئلے یاد کیے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں اس کے بعد انسان بڑا مسئلہ یاد کرتا اور پڑھتا اگر یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے کسی کو تو اس کا مطلب یہ کہ بڑے بڑے مسائل بھی کا بھی اسے علم نہیں ہوگا ہمارے بڑے بڑے علماء وضو کر کے لوگوں کو اپنے طلبہ اور شاگردوں کو دکھاتے تھے کہ وضو کا طریقہ ایسا ہے آپ سے پہلے محدثین گزرے یعنی ہمارے جو علماء ہیں ان سے پہلے محدثین اور اس طریقے سے بڑے بڑے علماء ہر زمانے میں اپنے طلباء کو وضو کر کے بتاتے تھے بڑے بڑے صحابہ بتاتے تھے حضرت عثمان مری رضی اللہ تعالیٰ خلیف راشد ہیں اپنی خلافت کے دور میں پانی منگایا اور وضو کر کے لوگوں کو بتایا حضرت کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑی عمر کے ہیں خلیف خلیفۃ المسلمین ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے میں اردو کا طریقہ سیکھوں گا کیا سیکھوں سب جانتے ہیں لوگ کیا کہیں کہ انسان کو شرم آتی ہے نہیں دین کے معاملے میں شرم نہیں آنی چاہیے چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ اسے بھی جاننے کی کوشش انسان کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اردو کر کے بتایا آپ سے بڑا کون ہے اس کائنات میں اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے اردو کرنے کا طریقہ نماز پڑھنے کا طریقہ لہذا اردو کا طریقہ بھی ہم کو سیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا اردو کر رہے ہوں جو نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز اردو سے پہلے زبان نیت کرتے ہیں کچھ لوگ گردن کا مسئلہ کرتے ہیں کچھ لوگ اردو کرتے ہیں پانی کو چومتے ہیں باقاعدہ پانی کو چومتے ہیں گردن کا مسئلہ کرتے ہیں ایسی ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں حدیثوں کے اندر اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اردو کیسا ہم کریں اسے معمولی اور چھوٹا مسئلہ ہم نہ سمجھیں تو آج کے خطبے میں اردو کا طریقہ کیا اسے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جب اردو کرنا چاہیں تو دل میں اس کا ارادہ ہونا چاہیے اللہ کے سرت حدیث ان عمل و دنیات عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور یہ عبادت ہے لہذا نیت دل کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اردو کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی گیا ہاتھ پاؤں دھل لیا اور اس کی نیت نہ وضو کرنے کی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا آپ کے لیے نیت ضروری ہے اور نیت دل کے رادے کا نام ہے آپ کے دل کے اندر ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں پاکی کی نیت سے اور جو حدث ہے جو ناپاکی اس کو ہم کو دور کرنا ہے یہ آپ کے دل کے اندر ہو اس کو زبان سے نہیں کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں مغرب کی نماز کی وضو کا کی نیت کرتا ہوں ہاتھ دھلوں گا پاؤں دھلوں گا سر کا مسئلہ کروں گا یا کچھ کروں گا یہ سب کہنا غلط ہے ہی ہے آپ کے دل کے اندر جو چیز آتی کیا آپ وضو کرنے جا رہی اسی کا نام نیت زبان سے ادا کرنا یہ غلط ہے کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے زبان سے کرنے والے عمل کو نیت نہیں کہتے دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے تو دل میں آپ کی نیت ہو اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ فرماتے ہیں اللہ و نعم اللہ ودو اللہ جس آدمی کی وضو نہ ہو کا وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی ولا ودو علیہ اللہ کو اسم اللہ علیہ اور جو آدمی وضو کرتے وقت اللہ کا نام نہ لے اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا ہاں اگر آدمی بھول گیا ہے تو الگ مسئلہ ہے جان بوجھ کر کے نہ کہنا غلط ہے یہ اس لیے اردو کرنے سے پہلے انسان کو بسم اللہ کہنا ہے پورا بسم اللہ رحمان رحیم نہیں پڑھنا صرف بسم اللہ کہنا ہے صرف بسم اللہ جیسے آپ کھاتے ہوئے بسم اللہ کہتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے بسم اللہ کہتے ہیں تو ایسے ہی آپ کو بسم اللہ کہنا قرآن پڑھیں گے بسم اللہ الرحمٰن پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم کو بسملہ کہتے ہیں اور بسم اللہ پڑھنے کو تسمیہ کہا جاتا ہے تسمیہ اللہ کا نام لینا اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے اللہ اور باقی نام جو ہے وہ صفاتی نام ہے لہذا بسم اللہ آپ نے کہا آپ کے لیے کافی بسم اللہ رحمٰن پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے جیسے لوگ کھانے میں بسم اللہ رحمٰن پڑھتے نہیں صرف اللہ کا نام لینا بسم اللہ جانور دبا کرتے ہوئے بسم اللہ اور اس طریقے سے وضو کرتے وقت بسم اللہ جہاں بسم اللہ رہنا نہیں کہنا وہاں انسان پورا پڑھے گا اور جہاں سے بسم اللہ کہنا انسان وہاں سے بسم اللہ کہے گا اس کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو اوپر نیچے تین مرتبہ دھلے ہتھیلی کو اس کو ہتھیلی کہا جاتا ہے یہ آپ یہاں تک یہ ہتھیلی ہے اس کو تین مرتبہ آپ کو دھلنا ہے تین مرتبہ ایک مرتبہ دو مرتبہ زیادہ تین مرتبہ اور انگلیوں کے درمیان کھلال کرنا کھلال کرنا اس طریقے تاکہ پانی یہ رگ پور کو پہنچ جائے اور یہ جو جڑ ہے جڑ کو پانی پہنچا اس طریقے سے پانی خلال کرنا پانی کو پہنچانے کے لیے تو اس طریقے سے انسان کو اپنے ہتھیلیوں کو دھلنا ہے اس کے بعد چلو میں آپ پانی لیں اور کلی کریں اور اسی پانی سے ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑ دیں آپ نے پانی لیا چلو میں اور اس سے کیا کیا آپ نے کچھ پانی جو ہے ناک میں ڈالا آپ نے منہ میں ڈالا کلی آپ نے کی اور جو پانی بچ جائے اسی پانی کو آپ کو ناک کے اندر ڈالنا یہ مشہور طریقہ ہے ہمانبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ سے پانی نہیں لیتے تھے بلکہ وہی پانی جس پانی سے آپ کلی کرتے تھے اسی پانی کو ناک میں ڈالتے تھے داہنے ہاتھ سے ناک میں ڈالتے تھے اور زور سے کھینچتے تھے اور بائیں ہاتھ سے جھاڑتے تھے استنشاق کہتے ہیں اوپر پانی کھینچنے کو استنشاق کہا جاتا ہے بائیں ہاتھ سے جھاڑنے کو تو دائنے ہاتھ سے پانی ناک میں ڈالیں اور بائیں اور کھینچنے کے بعد بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑ دیں تین مرتبہ یہ عمل آپ کو کرنا ہے اور اسی پانی سے کرنا انسان کے لیے مصنون ہے ناک کے لیے الگ پانی لینا یہ نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے کیونکہ آپ وضو کے دوران کم سے کم پانی استعمال کرتے تھے تین سو گرام پانی میں آپ وضو کر لیا کرتے تھے تین سو گرام پانی میں ایک پاؤ لیٹر سے تھوڑا زیادہ تین سو گرام اس میں آپ وضو کر لیا کرتے تھے ایک شاہ یعنی ڈھائی کلو پانی میں آپ غسل کر لیا کرتے تھے ہمارا تو ڈھائی کلو پانی میں وضو بھی نہیں ہوتا غسل کی بات دور کی ہے غسل تو آدمی پتہ نہیں کتنے ٹب بہا دیتا ہے اتنا زیادہ پانی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پانی اصراف کرنا منع کیا گیا ہے آپ وضو کر رہے ہوں تو بھی اصراف کرنا منع ہے ایسا نہیں کہ اردو میں آپ کے لیے جائز ہے جو چاہیے جو آپ کرتے رہیے پانی کی ٹوٹی ہم نے کھول دیا وضو کرتے رہتے ہیں پانی گرتا رہتا ہے بات چیت کرتے رہتے غلط طریقہ یہ پانی کم سے کم انسان کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ جو ہے ایک چلو میں پانی لیتے تھے اسی سے آپ منہ میں ڈالتے تھے اور اسی چلو کو پانی کو ناک میں ڈالتے تھے اور زور سے کھینچتے تھے ہاں انسان اگر روزے دار ہے تو زور سے نہیں کھینچے گا اللہ کے سرکت ابال خلیشا تک وہ تکونا سائنہ آپ پانی کھینچنے میں خوب ابالنے سے کام لیں ہاں اگر روزے سے ہیں تو پانی زیادہ زور نہ کھینچیں زیادہ تیزی اور زور سے کھینچیں گے تو پانی ناک کے راستے سے حلق سے ہوتے ہوئے میدے میں آ جائے گا اس لیے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر روزے میں انسان نہیں تو پانی زور سے کھینچے گا اوپر یہاں بھی لوگ سستی کرتے ہیں پانی ناک میں ڈال تو دیتے ہیں لیکن کھینچتے نہیں زیادہ زور سے کھینچو بالغ مبالغہ کیجیے خود تیزی سے کھینچیے زور سے کھینچیے پانی اس طریقے سے اوپر چڑھائیے پانی کو اور پھر بائیں ہاتھ سے پانی کو جھاڑ دیجیے تو نبی کی سنت اور طریقہ یہی کہ بالغ آپ کا حکم ہے یہ مبالغہ کیجیے خوب زور سے پانی کھینچیے اوپر چڑھائیے اور پھر بائیں ہاتھ سے اس کو ناک کو جھاڑ دیجیے اس کے بعد آپ چہرے کو دھوئیں چہرہ کہتے ہیں یہ پیشانی کے جو بار سے لے کر کے ٹھڈی جو ہوتی ہے اس کا جو نچلے کا حصہ ہوتا ہے اس کو یہاں تک اور دائیں کان سے لے کر کے بائیں کان تک کے حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے اس کو انسان کو دھلنا ہے اور داڑھی اگر انسان کی معمولی داڑھی ہے تو انسان کو داڑھی دھلنا ہے اور اگر کیونکہ چہرے میں آتی ہے داڑھی یہ جو سب حصہ داڑھی کا ہمارے یہ سب چہرے کے اندر آتا ہے اس لیے اس کو دھلنا ہے ہاں اگر انسان کی داڑھی بہت گھنی ہے تو ایسی صورت میں انسان پانی لے کر کے داڑھیوں کے درمیان انسان خلال کرے گا لیکن اگر داڑھی معمولی ہے کم بال ہے داڑھی میں تو ایسی صورت میں انسان کو داڑھی کو دھلنا ہے کیونکہ داڑھی یہ چہرے کے اندر آتا ہے تو چہرے کو دھلنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ دن عام صلاح اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو وضو کرنا ضروری ہے اور اگر انسان کا وضو ہے تو بھی وضو پر انسان اگر وضو کرتا ہے یہ ثواب کا کام ہے عجر کا کام ہے ہمارے نبی کا معمول یہی تھا کہ آپ کا وضو رہتا تھا تو پھر بھی آپ وضو کرتے تھے جب آپ کا وضو رہتا تھا دور میں آپ نے وضو کیا اصل میں آپ کو وضو باقی ہے تو بھی آپ وضو کیا کرتے تھے آپ کا اصل عمل یہی ہے لیکن آپ نے ایسا بھی کبھی کبھی کیا ہے کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں لیکن ہر نماز کے لیے نیا نیا وضو کرنا اگرچہ انسان کا وضو باقی ہے یہی اصل ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی اصل تھا تو اللہ فرماتا ہے جب تم نماز پڑھنے کے ارادہ کرو تمہارا وضو نہ ہو تو تو وضو کرنا ضروری ہے فخص وجو حکم اپنے چہروں کو دھلو اور چہرہ کہتے ہیں میں نے بتایا کہ پیشانی کے بار سے لے کر کے ٹھڈی تک اور داہنے کان سے لے کر کے بائیں کان تک کے حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے تو انسان کے لیے دھلنا ضروری ہے اگر داڑھی معمولی ہلکی ہے تو انسان دھلے گا اس کو اور اگر گھڑی دانی گھڑی تو داڑھی بہت گھڑی ہے بہت زیادہ اس کے بال ہے تو انسان پانی لے کر کے اس طریقے سے داڑھیوں کے اندر خلال کرے گا اور اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا ایک بات اور بتاتی ہے جو آیت کریمہ ہے یہ آیت کریمہ سورہ معاہدہ کی ہے اور سورہ معاہدہ یہ مدنی آیت ہے اور اس آیت میں رب ربرامن نے وضو کا بیان کیا ہے نماز فرض ہوئی مدینہ کے اندر نہیں بلکہ مکے کے اندر اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ سن پانچ ہجری کے آس پاس آیت نازل ہوئی یعنی اس آیت کے نزول سے پہلے بھی وضو کے ذریعے سے نماز پڑھی جاتی تھی اور وضو کے ذریعے ہی لوگ نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ جو وضو ہے اس کی جو اصل ہے یہ نبی کی سنت سے اس کا ثبوت ہے اللہ رب العالمین نے پانچ سال یا چھ سال کے بعد قرآن کے اندر اس کو بیان کیا اور اس سنت کو ثابت کیا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے نبی کی حدیث حجت ہوتی ہے قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اردو کے تعلق سے نماز کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی کہ نماز پڑھنا فرض ہے نبی نے فرمایا فرض ہے لیکن اردو کے تعلق سے کوئی آیت نہیں تھی پانچ سال یا چھ سال تک صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اردو کیا کرتے تھے قرآن اس کا کہیں ذکر نہیں ہے اردو کرنے کا اس لیے قرآن میں ذکر ہونا ہو اگر حدیث کے اندر کوئی معاملہ آ گیا ہے اس کا ذکر اس کا ماننا انسان کے لیے واضح اور ضروری ہے یہ بہت اہم بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں بڑی علمی بات ہے یہ کہ یہ آیت پانچویں ہجری کے اندر نازل ہوئی یا چھٹی ہجری کے اندر پانچ چھ سال کے بعد نماز کی فرضیت کے تو کیا صحابہ کرام اللہ کے سر کی حدیثوں کو حجت نہیں سمجھتے تھے کیا بغیر اردو کی نماز پڑھتے تھے بلّہ بغیر وضو کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے وضو کر کے نماز پڑھتے تھے قرآن میں ذکر نہیں ہے یہ نہیں کہتے صاحب کرام قرآن میں ذکر ہوگا تبھی مانیں گے قرآن میں نہیں تو نہیں مانیں گے نہیں اللہ کے نے فرما دیا وہ بھی حجت وہ بھی وہی ہے اللہ رب العالمین کا وہ بھی وہی ہے وہ بھی حجت اس پر بھی عمر کرنا انسان کے لیے ضروری ہے چھ سال کے بعد اللہ نے اس عمل کو قرآن کے اندر بیان کیا ورنہ وضو کا عمل پہلے سے جاری تھا جب سے نماز ہے تب سے وضو ہے لیکن نماز کی فرضیت کا ذکر قرآن اللہ نے پہلے بیان کر دیا اور اردو کی فرضیت کا ذکر اللہ رب العالمین نے چھ سال کے بعد بیان کیا یا ایک قول کے مطابق پانچ سال کے بعد تو کیا صاحب کرام اگر اردو کی نماز پڑھتے تو نہیں سب اردو کے ساتھ نماز پڑھتے نبی نے کوئی بات فرما دی وہ ماں آتا کم رسول فخر جو تمہیں دے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے رک جاؤ اللہ ابک آپ کا فرما دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہی ہے وہی ہے اللہ کا پیغام ہے یہ اس وہی کو وہی غیر مطلوب کہا جاتا ہے تو اس اس آیت کریمہ میں یہ بڑی اہم بات ہے جو ایک طالب علم کو ایک عالم دین کے بعد ہمارے اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے اس سے بھی نبی کی حدیث کی حجیت کا اثبات ہوتا ہے کہ نبی کی حدیث بھی حجت ہے قابل عمل ہے وہ واجب العمل ہے وہ اگر انسان اس پر عمل نہیں کرے گا اس کا انکار کر دے گا حدیثوں کا انسان مسلمان باقی نہیں رہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہی اس نے انکار کر دیا جیسے ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہوتا ہے تمام نبیوں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے آپ نے ایک نبی کا انکار کر دیا جن کا نام قرآن حدیث کے اندر آیا ہوا ہے آپ نے گویا کہ تمام نبیوں کا انکار کر دیا وہی کی دو قسمیں ہیں وہی ایک ہی ہے اس کی قسمیں دو ہیں کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہی دو نہیں ہوتی ہے وہی کی قسمیں ہوتی ہیں وہی کی دو قسمیں ہیں ایک وہی ہے مطلوب ایک وہی ہے غیر مطلوب تلاوت کی جانے والی وہی اور یہ غیر تلاوت کی جانے والی وہی تلاوت کی جانے والی وہی قرآن اور نہ تلاوت کی جانے والی وہی حدیث آپ نے وہی کی ایک قسم کا انکار کر دیا دوسری قسم کا بھی آپ نے انکار کر دیا اس لیے حدیث حجت ہیں واجب العمل ہیں ان کا ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اگر کوئی نہیں مانے گا حدیثوں کو کافر ہو جائے گا اس لیے اہل قرآن کے بارے میں یہ ہے جو اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے وہ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ وہ قرآن کا انکار کرنے والے ہیں قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں اگر قرآن حدیث کی اور آپ کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن اللہ نادر کر دیتا نبی کو دنیا میں بھیجتا ہی نہیں اور اللہ رب العامن نے ہر نبی کو کتاب نہیں دی ہے وہ سارے نبی ایسے ہیں جن کے پاس کتاب نہیں تھی ان کی سنتیں ہوتی تھیں ان کی حدیثیں ہوتی تھیں لوگ اس نبی کی سنتوں اور حدیثوں پر عمل کرتے تھے قرآن ان کے پاس کتاب نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے اللہ نے ہر نبی کو کتاب نہیں دیا ہر رسول کو کتاب نہیں دی اللہ نب العالمین نے کچھ کو دیا کچھ کو اکثر کو نہیں دیا جن کو نہیں دیا وہ کیسے عمل کرتے تھے وہ نبی کی باتوں پر عمل کرتے تھے تو نبی کا باغ کی بات حجت ہوتی ہے واجب العمل ہوتی ہے نبی نے جو فرما دیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے چہرہ آپ نے دھل لیا داڑھی میں آپ نے خیال کر لیا اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلنا ہے آپ کو پہلے داہنے ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو اور کوہنی اس کو کہا جاتا ہے یہ ہے یہاں تک انسان کو دھلنا ہے خدو کے اندر ناخن سے لے کر کے پورا یہاں تک انسان کو دھلنا ہے ایک بار یا دو بار یا زیادہ تین بار اسے زیادہ دھلنا اسراف ہے یہ غلط اللہ کے سر کے حدیث ہے جس نے تین بار زیادہ دھلا اس نے اسراف کیا فضول خرچی کی اور اس نے برا عمل کیا فقط اصا برا کیا اس نے اشراف بھی اس نے کیا اس نے تین بار اس کو صرف یہاں تک دھلنا ہے انسان کو کتنی بار تین بار زیادہ زیادہ اس سے زیادہ انسان نہیں دھلے گا پہلے آپ نے دہنا دھل لیا اس کے بعد پھر انسان بائیں کو دھلے گا تین مرتبہ اس طریقے سے انگلیوں میں خلال آپ نے پہلے کر لیا ہے اس لیے آپ کو خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اپنے سر کا مسئلہ کریں گے اور کان کا مسئلہ کریں گے جو آپ کی ہتھیلی کے اندرونی حصہ ہے اس کو آپ پانی سے تر کریں گے پانی سے تر کریں گے دونوں ہاتھ کے اندرونی حصے کو اور اس کے بعد جہاں آپ کے بال اگے ہیں پیشانی کے بال وہاں سے لے کر کے آپ اپنے گدی تک جہاں آپ کے بال ہیں وہاں تک اپنے ہاتھوں کو لے کر کے آئیں گے اور پھر اس ہاتھ دونوں ہاتھوں کو واپس وہاں لے کر کے آئیں گے جہاں سے آپ نے اپنے سر کا مسئلہ شروع کیا تھا ایک بار آپ کو لے جانا ہے اور ایک بار آپ کو واپس لے کر کے آنا ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ صاحب رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اردو کا طریقہ انہوں نے بیان کیا تو کہتے سم مصحب راسی ہی بھی ہے پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسئلہ کیا فعاق بلا بہما و اکبر آپ نے دونوں ہاتھوں کو آگے سے لے کر کے پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے لے کر کے آئے بد آج مقدم راہ سے ہی اپنے سر کے شروع حصے سے پیشانی سے بال سے آپ نے شروع کیا حتٰضح بہما علاقفا یہاں تک کہ گدی تک لے کر کے آئے یہ گدی ہے یہ وہاں تک لے کر کے آئے جہاں تک انسان کے بال ہوتے ہیں گدی تک لے کر کے آئے سم مردہ ہما مکان الدی بدامن ہو پھر جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو وہیں آپ پھر دوبارہ واپس لے کر کے آگے کہ کس کی حدیث بخاری اور مسلم کروائے لہٰذا دونوں اندرونی حصے کو پانی نہیں بھگائیں پانی بھگانے کے بعد اس طریقے سے آپ مسح کریں اور گدی تک لے کر کے آئیں اور انہی دونوں ہتھیلیوں کو پھر آپ آگے لا کر کے اس طریقے سے آپ چھوڑ دیں اس طریقے سے مسح کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کے بعد کان کا مسح کرنا کان کا مسح کیسے کریں گے آپ کی جو انگلیاں ہیں شہادت کی اس سے کان کے اندرونی حصے پر مسے کریں گے ایک بار اور انگوٹھے سے باہر کریں گے شہادت کی انگلیوں سے داہنے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس سے داہنے کان کے اندر اور بائیں ہاتھ کی جو انگلی انگوٹھے کے بعد اس سے دائیں بائیں کان کے اندر اور انگوٹھے سے باہر اس طریقے سے انسان ایک بار مسے کرے گا کان یہ سر میں سے ہے اس لیے کان پر مسے کرتے ہیں الدنانا اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ دونوں کان سر میں سے ہیں اس لیے سر پر مسئلہ کیا جاتا ہے کان کو دھلا نہیں جاتا کیونکہ کان کا شمار سر میں ہوتا ہے چہرے میں نہیں ہوتا ہے اللہ چہرہ کہاں سے ہے کان سے لے کر کے اور اس کان تک چہرہ ہے یہ چہرہ ہے یہ کان آپ کا چہرے میں داخل نہیں ہے کان سر میں ہے اس لیے چونکہ اللہ کے سرو کے حدیث ہے اس لیے کان کے اوپر مسئلہ کیا جاتا ہے کان کو دھلا نہیں جاتا اللہ اقامی نے سر کا حکم دیا سر پر مسئلہ کرنے کا وہ ہم صحب اپنے سروں کا مسئلہ کریں ایک بار ہی مسئلہ کرنا آپ کے لیے کافی طریقہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کچھ لوگ تین بار مسئلہ کرتے ہیں کچھ لوگ پانی تین بار لیں گے اور سر کے کسی حصے میں اس طریقے سے تین بار کریں گے اپنے سر کو پانی ڈالیں گے کریں گے یہ طریقہ صحیح نبی کی سنت ثابت نہیں ہے پورے سر آپ آگے سے لے جاتے تھے پیچھے تک آتے تھے گدی تک گدی سے پھر آپ آگے لے کر کے آتے تھے جہاں تک عورتوں کی بات وہ بھی ایسی بسیں کریں گی اور جو ان کے سر کے بال پیچھے لٹک رہے ہوں گے ان پر بسیں کرنا ضروری نہیں ہے اتنا کافی ان کے لیے یہاں گدی تک لے آئیں اور اس کے بعد آگے لے آئیں ان کے لیے اتنا مسئلہ کرنا کافی ہے یہ نہیں کہ ان کا بال پیچھے یہاں پیٹ تک لٹک رہا ہے تو پورے سر کے بال پر مسئلہ کرنا یہ نہیں ہے یہ آپ کا عمل سب کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے لہذا عورتیں بھی اسی مسئلہ کریں گی جیسے مرد مسئلہ کرتا ہے کیونکہ وضو کرنے میں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان کے لیے الگ سے پانی نہیں لیتے تھے بلکہ وہی پانی جو آپ کی انگلیوں میں بچ جاتا تھا اسی پانی سے آپ کان کے اندرونی حصے پر باری حصے پر مسئلہ کرتے تھے جیسے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ سے پانی نہیں لیتے تھے ایسی کن کا کان کا مسے کرنے کے لیے الگ سے پانی آپ نہیں لیتے تھے بلکہ وہی پانی مسے کرنے کے بعد اسی انگلی انہیں انگلیوں سے آپ جو ہے مسے کر لیا کرتے تھے کان کا اور اس کے لیے الگ سے آپ پانی نہیں لیتے تھے لہذا ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے نبی کی سنت اور یہی نبی کا معمول ہے اس کے بعد اللہ کیا فرما تو عرجن کا بین اور اپنے پاؤں کو دھلو کہاں تک ٹخنوں تک ٹخنوں تک انسان کے لیے دھلنا ضروری ہے ٹخنوں پاؤں پر کو انسان کو دھلنا ہے پاؤں پر بسے کرنا جائز نہیں حرام ہے یہ اللہ یہ کہ اگر آپ کا پاؤں چھپا ہوا ہے موزے سے تو پاؤں پر بسے کریں گے موزے پر آپ پاؤں پر بسے کرنا یہ رافضیہ رافضہ کے ہاں ہے جو شیعہ ہیں دشمنان صحابہ ہیں جو قرآن کے دشمن صحابہ کے دشمن اور جو صحابہ کا دشمن ہو وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا یاد رکھ لیجیے اس بات کو کیونکہ صحابہ ایمان کے سب سے اونچے درجے پر فائز تھے سب سے اونچے درجے پر جو صحابہ کے دشمن ہو جو ایمان کے اونچے درجے پر فائز ہیں جو صحابہ کو کافر کہتا وہ ہمیں مسلمان نہیں کہہ سکتا جب اتنے ایمان والے ان کے یہاں معیار پر پورے نہیں ہیں اور ان کو کافر کہتے تو ہمیں اور آپ کے ان کے یہاں کیا حیثیت ہوگی اسے دھوکے میں نہ رہیں کہ ہمارے دوست ہمارے دوست نہیں ہو ایک کافر ایک یہودی ایک نسرانی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن یہ لوگ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اس سے زیادہ بڑے دشمن ہمارے آپ کے یہ علماء نے لکھی ہے کتابوں کے اندر اور تاریخ نے بات ثابت بھی کر دیا ہے اس لیے آپ ظاہری باتوں پہ نہ جائیے یہ سب تقیہ ہوتا ہے سب نفاق ہوتا ہے جو کبھی کبھی ایسی کوئی بات آ جاتی ہے امت کی حمایت میں نہیں یہ امت کی حمایت نہیں ہے یہ یہ امت کی مخالفت میں امت کی دشمن ہے یہ جو اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے صاحب کرام جو اس کے دشمن ہیں ان کو مومن نہیں مانتے ان کو مسلمان نہیں مانتے ان کو اپنی نمازوں میں ان پر لانت بھیجتے ہیں نمازوں میں لانت بھیجتے ہیں ابو بکر عمر اور عثمان پر حضرت عائشہ پر حضرت حفصہ پر لانت بھیجتے ہیں نمازوں کے اندر بھیجتے ہیں جیسے ہم قنوط کے اندر دعا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے ایسے ہی صحاب کرام پر لانت بھیجتے ہیں نام لے لے کر کے لانت بھیجتے ہیں تو جو صحابہ پر لانت بھیجے ان کو کافر کہے وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے تو رافضہ کی پہچان ہے پاؤں کے اوپر پر بسے کرنا اس لیے علماء نے اس مسئلے کو عقیدے کے اندر بیان کیا ہے ایک بہت بڑا فرق ہے ہمارے ان کے درمیان میں پاؤں پر مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے آپ کو وضو نہیں ہوگا اللہ کے رسل حدیث سے اگر ایک سکے کے برابر آپ کا پانی نہیں پہنچا ہے تو آپ کی ایڑیوں کے لیے ویل ہے ایڑی پیچھے ہوتی ہے آدمی دھیان نہیں دیتا کبھی خوش رہ جاتی ہے اس لیے چاہیے کہ انسان ایڑی کو دیکھ کر کے دھلے انسان تاکہ پانی پہنچ جائے ایڑی تک تو ایڑی کو دھلنا ضروری ہے جب دھلنا ضروری ہے اگر نہیں دھلیں گے اور کچھ خوش رہے گی اس کے لیے جہنم کی وہی سنائی گئی تو جو پاؤں دھلے گا ہی نہیں تو جو پاؤں دھلے گا اس کا وضو ہی نہیں ہوگا جو پاؤں نہیں دھلے گا اس کا وضو نہیں ہوگا جس کا وضو نہیں ہو اس کی نمازی نہیں ہوتی ہے پورا پاؤں نہیں دھلتے پاؤں کے پر صرف اوپر پھنسے کر لیتے لوگ پاؤں پر دھلتے نہیں پاؤں کو دھلنا یہ ضروری ہے شرط ہے یہ واجب ہے یہ نماز وضو نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنے پاؤں کو نہیں دھلا تو تو پاؤں کو دھلنا ضروری ہے انگلیوں میں کھلاڑ کریں جو پاؤں کی انگلیاں اس کے اندر کھلاڑ کریں تاکہ پانی انگلیوں کے پان جو جڑ کے اندر پہنچ جائے اور زیادہ زیادہ انسان کو تین بار کرنا زیادہ نہیں کرنا اس طریقے سے آپ کو اردو کرنا وضو آپ کا ہو گیا وضو کے بعد آپ کیا کریں اشد اللہ اللہ شریق اللہ و اشد اللہ محمد عبد الرسول اللہ مجال نہیں ملتا وہ ابھی نہ یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے کچھ لوگ دائنا ہاتھ دھلتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دائنے ہاتھ میں نام ہے عمار دینا چہرہ دھلیں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ چہرے کو تر تازہ رکھنا قیامت کے دن یہ سب دعا ثابت ہوئی شروع میں دعا بسم اللہ اور آخر میں دعا وضو کے دوران کوئی بھی ذکر اور کوئی بھی دعا اللہ کے سر کی سب میں ثابت نہیں ہے اب چلتے چلتے کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ چیزوں سے انسان کا اردو ٹوٹ جاتا ہے ایک تو پیشہ اور پیخانے کے راستے سے آنے والی کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز نکلتی اس سے انسان کا اردو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب اور پیخانے کے راستے سے عقل کا ختم ہو جانا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان کی عقل ختم ہو گئی زائل ہو گئی چاہے شراب پینے سے یا نیند سے یا بے ہوشی کی وجہ سے انسان کا عدود ٹوٹ جاتا ہے تیسری چیز یہ کہ شرمگاہ کا چھونا اگر کوئی کپڑا حائل نہیں ہے اگر کپڑا اوپر سے حائل انسان کا ہاتھ چلا گیا تو انسان کا عدو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر کپڑا حائل نہیں ہے اور بغیر کپڑے کے انسان اپنی شرمگاہ کو چھوڑے انسان کا ادو ٹوٹ جاتا چوتھی چیز ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی انسان کا ادو ٹوٹ جاتا ہمارے بہت سارے بھائیوں کے لیے بات پہلی بار کو سن رہے ہوں گے پہلی بار سننا دلیل نہیں کی چیز ثابت نہیں ہے آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے حدیثیں ہیں باقاعدہ کہ ادو آپ صلی اللہ علیہ نے پوچھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے تو آپ نے کہا کہ ادو کرو بکری کا گوشت کھانے سے کہا نہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے ادو کرنا اگر انسان دودھ پیتا ہے تو چکناٹ ہوتی انسان کلی کر لے ادو نہیں کرنا ہے لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کا ادو ٹوٹ جاتا ہے کیوں ٹوٹتا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا اب آپ دیکھیں ہم ادو کرتے ہیں اور ہمارے پیخانے کے راستے سے ہوا نکلتی ہے تو اس کو ہم نہیں دھلتے ہیں ہاتھ کو دھلتے ہیں پاؤں کو دھلتے ہیں عقل یہ کہتی ہے کہ کچھ جگہ کو دھلنا چاہیے لیکن اس کو نہیں دھلا جائے گا اللہ ایک انسان نے پیخانہ کیا ہے یا پیشاب کے راستے سے پیشاب نکلا مزی نکلی منی نکلی ودی نکلی تب انسان اس کو دھلے گا منی میں تو غسل کرنا ہے باقی انسان کو دھلنا ہے تو ایسی صورت میں انسان دھلتا ہے لیکن اگر صرف ہوا نکلتی ہے انسان کے پیخانے کے راستے سے تو اس جگہ کو نہیں دھلنا ہے کچھ لوگ وضو کرنے سے پہلے سمجھا کرتے ہیں بے غلط ہے یہ اگر آپ کا پیخان پیخانہ نہیں کیا آپ نے پیشاب نہیں کیا تو آپ کو پیخانے کے راستے کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہم ہے انسان کو تو انسان دیکھیے ہوا خارج ہو لیکن اس جگہ کو ہم نہیں دھلتے ہیں ہم ہاتھ پاؤں کو دھلتے ہیں عقل یہ کہتی ہے اس کو دھلنا چاہیے لیکن اس کو دھلنے کا حکم نہیں دیا گیا اس لیے دین ہے اللہ نے جسے فرما دیا نبی نے جسے فرما دیا اسے آپ کو عمل کرنا یہ کیوں ایسا کیوں چونو چرا یہ سب جن کے ایمان میں نقص اور کمی ہوتی نا وہ ایسا سوال کرتے نبی پر ایمان لائے خلاص نبی نے جو فرما دیا صادق کے مزدوق ہیں آپ کا فرمانا سچا خلاص اب ہمیں کچھ نہیں پڑھنا اس کے پیچھے کیوں ایسا کرنا کیوں ایسا نہیں کرنا کیا کرنا ہے نبی کا عمل آ گیا نبی کے حدیث آ گئی سر تسلیم ہم کر دیں ہم آپ کے سامنے تو اس طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی انسان کا اردو ٹوٹ جاتا قے آنے سے اردو نہیں ٹوٹتا نقصید سے بھی انسان کا اردو نہیں ٹوٹتا کہ آنی انسان نے قے کر دیا ناک سے خون آگے نہیں اردو ٹوٹتا جسم سے خون نکلنے سے بھی انسان کا اردو نہیں ٹوٹتا ہے ایک غزوہ ذات الرقا اس میں ایک انصاری صحابی رات میں نماز پڑھ رہے تھے کسی دشمن نے تیر چلایا آپ کو تیر لگا آپ کے جسم سے خون بہنے رہا بہ رہا لیکن آپ نماز پڑھ رہے نماز نہیں توڑ رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا نماز کی حالت میں آپ تھے خون نکل رہا تھا لیکن آپ نے نماز کو نہیں توڑا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خون نکلنے سے انسان کو اردو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر پیشاب کے راستے سے نکلے گا یا پیخانے کے راستے سے نکلے گا تب انسان کو اردو ٹوٹے گا تو یہ ہے اردو کرنے کا طریقہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں کرتے ہیں غلط ہے زبان سے ادا کرنا گردن کا مسے کرنا یہ غلط ہے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ بھی غلط ہے ناک میں پانی چڑھانے میں سستی کرنا یہ بھی بچنا چاہیے انسان کو پانی کثرت سے استعمال کرنا بہت زیادہ پانی استعمال کرنا اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ پانی کے اندر وضو کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے ہمارے بھی اس سے منع کرنا ہے تو بڑے اختصار کے ساتھ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا طریقہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابرامین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مطابق وضو کرنے کی توفیق دے آپ کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق دے ہر سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں رب العالمین بارک اللہ علیہ ولکم فرقان عظیم منافعان ویاکم بلا تو ذکر حکیم انہو تعالی جواد الکریم ولکم برا رفور